ام عاصم کہتی ہیں کہ ہمارے پاس نبیشا الخیر آئے ہم لوگ ایک پیالے میں کھانا کھا رہے تھے تو انہوں نے ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پیالے میں کھائے پھر اسے چاٹے تو پیالہ اس کے لیے استغفار کرتا ہے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چار یہ حدیث ضعیف ہے